حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اونچے درجے والوں کو ان سے کم تر درجات والے اس طرح دیکھیں گے جیسے آسمان کسی افق میں طلوع ہونے والا ستارہ دیکھا جاتا ہے بلا شبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان بلند درجات والوں میں سے ہیں بلکہ ان سے بھی اچھے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چھیانوے